دنیا میں انسانوں کی جو آہت ہوئی ان میں سے کسی انسان کی آہت اپنی مرضی سے نہیں ہوئی ہے نہ میں اپنی مرضی سے not ہے تک تو اس دنیا میں آگے میں ادب سے وجود میں آ رہے ہیں اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا تھا فرد بنو گے عورت بنو گے امیر بنو گے غریب بنو گے سید آزاد میں جاؤ گے پٹاخ آزاد میں جاؤ اپنی مرضی سے اللہ نے بھیجا اپنی مرضی سے اللہ نے مرد اور عورت بنایا اپنی مرضی سے اللہ تبارک تعالیٰ سے زندگی تھی کسی کو تیس کسی کو بیس کسی کو دو دن کسی کو دو گھنٹے کسی کو سو سال یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ کر نہیں دیا اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بھی اپنی مرضی سے کیا اپنے ارادے سے کیا اور اپنی مشیت سے کیا اور دنیا میں بھیجا صاف بتا دیا کہ یہ دنیا دارالدہ نہیں ہے دارالعمل ہے اصل تو جگہ ماؤ کے بعد والی زندگی ہے نواز پڑھو گے خدا رکھو گے نیکیاں کرو گے خدا کرو گے یہاں تو اس کی جمک دی گی اصل موت کے بعد جو زندگی ہے اس موت کے بعد کی زندگی کے اندر تمہیں جزا دی جائے گی اور سزا دی جائے گی یہ دنیا چونکہ انسان اور اقدام کی حیثیت منتری نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک تعالہ نے پوری طریقے سے راحت بھی اس میں نہیں رکھی اور پورا اداب بھی اللہ تبارک تعلی میں نہیں رکھا کچھ عداب کی گلمیاں یہاں مسائل ہیں یہاں حادثات ہیں اور یہاں دل کی بیماری ہے کڈنی کی بیماری ہے شوگر ہے نقص ہے بی پی لو ہے بی پی ہے ہے کینسر ہے لاکھوں چیزوں کے اندر انسان کو مبتلا کر دیا تاکہ انسان ناک میں غرور میں تکبر میں اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ رہے اگر اسے پیٹ کا درد کمی نہ آئے اگر اسے بخار کمی نہ آئے اگر اسے کوئی بیماری کمی نہ آئے تو ہر انسان دعویٰ کرنے لگے کا آنا میں بارہ درد اور بالا پرور دیوار ہوں میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں نہ انسانوں کی مرضی چلتی ہے نہ انسانوں کے عزائم چلتے ہیں نہ انسانوں کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے نہ انسان انسانچہ زندگی گزار سکتا ہے حالات کے اندر گھیر دیا مسائل کے اندر گھیر دیا پریشانیوں کے اندر گھیر دیا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنی مرضی سے آئے نہیں اپنی مرضی سے مرد اور عورت بنے نہیں اپنی مرضی سے بیمار اور صحت مند بنے نہیں اپنی مرضی سے امیر و غریب ہوئے نہیں اگر ہم کو اپنی مرضی چلانی تھی تو دنیا میں کوئی فقیر نہ ہوتا سب اپنی مرضی سے امیر ہو جاتے سب اپنی مرضی سے بادشاہ ہو جاتے اور سب اپنی مرضی سے صحت مند ہو جاتے نہ صحت پر نہ بیماری پر نہ ہماری امیری پر نہ ہماری غریبی پر کچھ کہیں نہیں چلتا ہمارا مختار کن اللہ تعالیٰ کی ذاتیں گرامی بھی ہیں ایک سانس پر ہمارا نہیں چلتا جسم پر اٹھنے والے ایک بال پر ہمارا نہیں چلتا نہ ہماری جوانی پر نہ ہماری زندگانی پر اتنا کچھ کر کر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو نعمت رکھ کر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ جکڑ کر کو دیکھو کوئی نہ کوشو اس نبی کے لیے کوئی دنیا میں اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ دنیا میں نہیں تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہے حضرت ایو علیہ السلام و سلام کے لیے مسائل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کے لیے مسائل ہے حضرت عیسیٰ حضرت موسا علیہ السلام و سلام کے لیے مسائل ہے پیغمبر اس کے لیے بتائیں تھے اور شاہ کے لیے صاحب کرام کے لیے تعلیم کے لیے سب تعلیم کے لیے مسائل تھے یہ کس کھیل سے پیدا ہو گیا تو یوں کہتا ہے کہ صاحب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں مسائل سے گری گری ہے یہ دنیا اور ہر مسئلہ ہزاروں مسئلوں کو جنم دے کر ختم ہوتا ہے ایک مسئلہ ختم ہوا سو مسئلے پیدا ہوئے اور وہ ختم ہوئے انہوں نے ہزار فصلوں کو جنم دیا یہ دنیا امن کی جگہ نہیں ہے یہ راحت کی جگہ نہیں ہے یہاں بیماریاں ضرور آئیں گی یہاں حادثے ضرور آئیں گے عام طور سے جو جتنا اسلام کے قریب ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہے جو جتنا نبی کے قریب ہے اور جو جتنا حق کے قریب ہے مسائل کا آنا اس راہ حق پر چلنے کا آسہ ہے اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان و لوگ انسان خود سارے کے سارے لوگ اللہ نے زمانے کو گواہ بنایا زمانے کو الٹ پلٹ کر دے بلو بندے پلٹ کر دے بلو چلو حضرت لوح کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت مسا کے زمانے میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں پیغمبروں کے زمانے میں پلٹ کر دیکھ لو واق زمانہ گواہ ہے آئینہ ہے ابن انسان لفی خسر سب کے سب انسان میں ہیں ابل لبینہ آلو الصالحات بدا تو شک بد وا تو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک کام کیا اب یہاں ایمان لے کر آئے نیک کام کیا ہو گئے نا کامیاب نہیں جب ایمان لے کر آئیں گے اور نیک کام کریں گے حق کو اپنائیں گے حق کے راستے پر چلیں گے ودوا تو کشب حق کی تعلیم کریں گے نماز خود پڑھ رہا ہو بیوی کو سنا رہا ہو داڑھی خود کے جاؤ حجاب کی دکان میں داڑھی اڑا کر رہا ہو اور خود کو بھی ٹہن رہا ہو چکا پہن رہا ہو اور اولاد کو بھی عیسائی مشنری کے اسکول کے اندر داخل کر کر ساری تعریف و دے رہا ہو اس سے کام نہیں چلے گا وطاواتوں بالحق حق پر جما رہا اور حق کہتا رہا حق کی تعریف کرتا رہا حق کی تبدیل کرتا رہا وضاواتوں کے صبر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آلام کا سامنا کرنا پڑے گا امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی کہتا ہے میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کا مطلب ایک ہی بیٹے تو دھوپ میں چلا دیے کوئی کہتا ہے پسینہ آیا ہی نہیں اے سی کمرے سے باہر آ اور ٹھنڈے کمرے سے باغ سے باہر آ دھوپ میں چل تو اتنا پتا لگے گا گرمی کیا ہوتی ہے سردی کیا ہوتی ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی اپنی زندگی میں مطمئن ہو اور زندگی میں خوش ہو کسی قسم کے کوئی حالات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں پہ چلا ہی نہیں حق پر نہیں ہے اور حق کی تاقین نہیں کر رہا ہے حق پر رہے گا حق کی تاقی کرے گا تو آقا نے فرمایا اشد البلائی امیا الاکثر الاکثر مد کے سب سے زیادہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ حضرات کیا نہیں اس ملا خزلا کو آتی ہیں اور لوگ کے جتنے قریب رہے گا اتنا زیادہ امتحانات اور اتنے زیادہ آسمانی تھے اسے آیا کرے گی اور آپ نے فرمایا اسی تو بلا ہوگا اسی تو میپ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ہسپایا گیا اتنی تکلیف دی گئی اتنی تکلیف مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور اتنی تکلیف نیامت تک کسی اور کو نہیں دی جائے گی تو جب آئیں گے حالات صبر کرنا پڑے گا تو یہ حالات دنیا میں میری انسان کے آنے میں اپنی مرضی شامل نہیں انسان کے امیر بننے میں غریب بننے میں بیمار بننے میں صحت مند بننے میں اور حاکم بننے میں محکوم بننے میں بڑے خاندان کے جانے میں چھوٹے خاندان کے جانے میں اپنی مرضی نہیں ساری مرضیات اللہ کی ہیں تو ایک چیز جو اس دنیا سے جانا ہے کیا وہ انسان اپنی مرضی اس میں استعمال کر پائے گا نہیں اللہ خلق الموت والحیات جو بھائیوں کو اللہ فرماتے ہیں اپنے زندگی کو اور قوت کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آسمان کی تمہیں عمل کرنے والا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اپنی مرضی سے جب آئے نہیں اپنی مرضی سے تم جاؤ گے بھی نہیں تمہاری زندگی میرے سب قدرت میں ہے تمہاری سانس میرے سب قدرت میں ہے تمہارا سفا تمہارا نقصان میرے سبزۂ قدرت میں ہے اور جب سب کچھ میرے سبزۂ قدرت میں ہے تو پھر کرو کی زندگی تم گزار رہے ہو اور کس کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا کی آخری منزل آخر کیا ہے جب اپنی ملکیات کا دخل نہیں اس زندگی کے آنے میں اور اس زندگی کے جانے میں اور اس زندگی کے گزارنے میں پھر زندگی کافیوں کے طریقوں پر کیوں ہو رہی ہے مشرقوں کے طریقوں پر کیوں ہو رہی ہے یہود و نظارہ کے طریقے پر کیوں ہو رہی ہے اور کیا تم نہیں جانتے تمہارے سے زیادہ طاقت پر مخلوق تمہارے سے زیادہ قوت والی مخلوق میری اطاعت کر رہی ہے آخر کس چیز نے مجبور کیا ہے تمہیں اور کس چیز نے تمہیں بہتایا ہے میری نافرمانی کے لیے میرے راستے سے ہٹنے کے لیے کلام پاک میں اللہ تبارک ہیں حجن تو اللہ ابھی سما ہو بنا تم دیکھو کہ ہم نے آسمان کو ہم نے زمین کو تم سے زیادہ مضبوط بنایا آج تو تو خلقت ابھی سما بنا رفا سب کہا فسما ہم نے اس کی موٹائی کو مضبوط کیا ہم نے اسے اونچا کیا اس کے بعد اللہ نے آگے بڑھایا وغیرہ کہا نے زمین کو پھیلایا ہم نے آسمان کو بنایا آسمان تم سے کمزور ہے تم سے طاقتور ہے زمین تم سے کمزور ہے یا تم سے طاقت طاقتور ہے سورج تم سے کمزور ہے یا تم سے طاقتور ہے اور جب بنا کر ہم نے کہا اسی سو تو کو کر رہا آؤ تم مان کر یا نہ مان کر تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے ہم آپ کی بات کر زمین نے بات مان لی آسمان نے بات مان لی سورج نے بات مان لی چاند نے بات مان لی اللہ کی بڑی بڑی طاقتور مخلوق پہاڑوں نے بات مان لی اے انسان ایک گندے سے کچرے سے تو پیدا ہوا پیدا ہونے میں اپنی مرضی کا دخل نہیں مرد ہونے میں اپنی مرضی کا دخل نہیں عورت ہونے میں اپنی مرضی کا دخل نہیں امیر ہونے میں اپنی مرضی کا دخل نہیں غریب ہونے میں اپنی مرضی کا دخل نہیں بخار اپنے ارادے سے نہیں آتی بخار اپنی خواہش سے نہیں جاتی آنکھوں کی بیماری اپنی مرضی سے نہیں آتی آنکھوں کے اندر بسارت اپنی مرضی سے نہیں جاتی دل کی دھڑکنے اپنے بابوں میں نہیں اون کی رفتار اپنے بابوں میں نہیں وہ بھی ہر کو اب بنا فی روز میرے اللہ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے اپنے جانوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ تم اپنے جانوں کے اندر غور و فکر کرو ہماری آیت ہے تمہارے شب کے اندر دکھائی دیں گی تم اتنے زیبر تم اتنے مجبور کہ خون کا دباؤ بڑھ جائے کنٹرول میں نہیں لا سکتے خون کا دباؤ کم ہو جائے بڑھا نہیں سکتے دل کی حد تک بڑھ جائے کم نہیں کر سکتے کم ہو جائے نہیں سکتے ایک بال کو تم سفید نہیں کر سکتے سفید بال کو دیا نہیں کر سکتے لوٹی ہوئی جوانی کے ایک لمحے کو نہیں لا سکتے اپنی بیوی کے حمل کو تم مرد عورت سے تبدیل نہیں کر سکتے وہ لبی جو سب کی روکوں کی طرح کئی پائے گا کہ تمہارا رب گندے پانیوں کے اندر جیسے چاہے نقشہ بناتا ہے تمہارا تمہاری پیڑھی کے حمل کے اندر نقشہ بنانے کے اندر کوئی تمہارا سا حمل نقل نہیں وہ پورا بنائے کالا بنائے وہ بس خط بنائے وہ لمبا خط بنائے وہ دیکھ پک بنائے وہ بنپت بنائے اتنی مجبوریوں کے اندر گر کر آس پاس کی کوئی مجبوری نہیں زمین کی کوئی مجبوری نہیں چاند کی کوئی مجبوری نہیں سورج کی کوئی مجبوری نہیں ستاروں کی کوئی مجبوری نہیں پہاڑوں کی کوئی مجبوری نہیں اور اتنی بڑی مخلوق کی بات آ رہی ہے گندے ناپاک پاپ سے اپنی ناپاک مرضی سے نہ پیدا ہو کر اپنی مرضی سے ہمارے ارادے سے ہمارے خود سے پیدا ہو کر اس چیز نے تمہیں مجبور کیا کیا شو حقیقت نہ کا رب نل کریم رب کریم سے بغاوت پر اس چیز نے تمہیں مجبور کیا صبح میں صبح شادی کے بعد فنزین پاخانہ کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کتا ہڈیوں کی تلاش کے اندر نکل جاتا ہے فرشتے اپنے گھوسلوں سے نکل جاتے ہیں اور دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تصویر اور اللہ کی تحقیق کے اندر لگ جاتی ہے اور ان دن شریف سب کے کے حق میں ہی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصویر بیان نہ کرتی ہو سورج اللہ کی تصویر اور تفتیش کو بیان کرتا ہے چاند اللہ کی تصویر اور تمہاری تصویر اور میری نماز کا میرا اللہ محتاج نہیں ہے میرا اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے ہمارے فکر کا محتاج نہیں ہے ہماری تلاوت کا محتاج نہیں ہے بہت کروڑوں اربوں خربوں خریدتے ہیں اللہ کی تصویر اور تصویر اور تقسیم کر رہے ہیں اللہ کا فکر کر رہے ہیں ایک مرتبہ ساتھ میں ہم بات کے اندر جو اللہ کا کعبہ ہے ان میں ستر ہزار فرشتے اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان ستر ہزار فرشتوں کو دوبارہ طواف کرنے کی نوبت نہیں آتی اتنی بڑی مخلوق اللہ کی تصدیق تبدیل کر رہی ہے اللہ نے کہا نہ میں تمہارے تصدیق کا بھوکا ہوں نہ تمہارے ذکر کا موقع ہو نہ تمہارے سجدوں کا موقع ہو نہ تمہاری تلاوت کا موقع ہو نہ تمہارے ضرور کا موقع ہو تم مجبور دہل ہو تم نہیں دیکھتے اپنا یتھوم شکری ذرا اکٹھ کی طرف دیکھو وہ شن کی بات کئی کی پر ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو وہ جن ارد کئی کی پر اور زمین کی طرف دیکھو وہی شوا کہیں بار روک دیا اور ذرا آسمان کی طرف دیکھو کیا تم کسی کو میری لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھتے کبھی سورج نے کہا آج ہم سلومی ہوں کبھی چاند نے کہا آج ہم چاندنی نہیں دیکھے کبھی بادل نے کہا آج ہم نہیں برسائیں گے کبھی ستاروں نے کہا آج ہم چمک چمک نہیں لیں گے کبھی پہاڑوں نے کہا آج ہم فیٹ اور دیکھ زمین کی نہیں بنیں گے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے جس کو جس چیز پر لگا دیا کسی کو اللہ اللہ کرنے پر لگا دیا کسی کو رکو میں لگا دیا کسی کو سجدے میں لگا دیا کسی کو ملاوٹ میں لگا دیا کسی کو تصویر میں لگا دیا کسی کو تفتیش میں لگا دیا آپ سے کبھی کہا کہ میں تھک گیا ہوں ذرا جتنا چاہتا ہوں مجھے کوئی سکون نہیں دیا گیا میں ذرا زمین بنانا چاہتا ہوں سمندروں کے اندر بوسے لگا دی سمندروں کے اندر اللہ نے لہریں لگا دی کیا سمندر نے کبھی کہا کہ میں آج تھک چکی ہوں اور میری لہر آج کام نہیں کرے گی ساری مخلوق اللہ کی بات کر رہی ہے اللہ کی بات مان رہی ہے اور یہ انسان دیکھیے ایک گندے ناپاک قدرے سے پیدا ہو کر نہ پیدا ہونے میں مرضی نہ مرد بننے میں مرضی نہ عورت کے بننے میں مرضی نہ امیر بننے میں مرضی نہ مریض کے بننے میں مرضی اور یہاں آنے کے بعد شوگر ہے نمک ہے اور آپ ہاں کسی بکرے سے پوچھیے کسی کتے سے پوچھیے کسی کبوتر سے پوچھیے آپ کیا دوائی لیتے ہیں کون سی تعلیم لیتے ہیں کون سا انجیکشن لیتے ہیں کوئی دوائی نہیں کوئی جو ہے انجیکشن نہیں کسی نے بھوک کا ساتھ پتا خود کو معلوم نہیں اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اللہ کی بڑائی کرتے ہیں اللہ کی تقسیم کرتے ہیں اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور سب کو اللہ کے لیے پر اعتبار ہے اللہ کے لیے پر بھروسہ ہے اور یہ کردے نا پاک سے جو انسان پیدا ہوا اب صبح کا کھانے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر آج کھانے کے بعد کل کھانے کی فکر اس مہینے کی تنخواہ لینے کے بعد اگلا مہینہ تنخے کے فکر سمندر کی مخلوق کو کھلا رہا ہے آسمان کے پرندوں کو پال رہا ہے خدا کے پرندوں روٹی دے رہا ہے اور ایک دو روٹی رکنا جس کو اللہ نے حضرت ال بنایا جس کو نبی کا غلام بنایا جس کو خیر امت بنایا آج دو روٹی کے لیے دس دس ہو کرے کے لیے امت غور کریں یہ بھیڑ بھاڑ اور یہ ہنگامے اور یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹرافک کا لین بریک کر چلنا آخر کس کے لیے کس کے لیے کوئی گھر تعمیر کرنے کے لیے لینے جا رہا ہے کوئی کورٹ کے اندر مقدمہ حل کرنے کے لیے جا رہا ہے کوئی ہاسپٹل کا دورہ لگا رہا ہے کوئی نرسنگ ہوم کا دورہ لگا رہا ہے کوئی کسی منسٹر سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور کوئی پولیس سے ملاقات کے لیے جا یہ کس لیے بجٹ کی نماز میں نے کیا آپ کچھ وقت نمازوں کے اندر دیکھیے یہ چہرے دیکھیے یہ لباس دیکھیے ڈیڑھوں چماروں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے جمعہ میں کاروبار کرنا حرام جمعہ کے اندر کوئی معاملہ کرنا حرام نماز کے اوقات کے اندر نماز کو چھوڑنا حرام دلی کے گانے بجانے حرام کو حرام بے پردگی حرام داڑھی بڑھانا گنا ہے کبیرا انگریزوں کے ہیل اپنانا گنا ہے کبیرہ ٹوٹیوں کا دھنکیوں کا کام کرنا کہ جس سے سڑکیں آپ کھاڑے تب نیچے پاجامہ رکھنا لکی رکھنا اور کوئی کپڑا رکھنا خراب گناہ ہے کبیرا دیکھیے دیکھیے ہے کسی کو اللہ پڑھ ہر کسی کو کرنے کے بعد کی زندگی کا احساس ہر کوئی روزی کے ذکر میں ہر دنیا کی فکر میں دنیا دنیا دنیا دنیا ماش ماش دولت سبحان اللہ سفر اللہ اللہ یہ تصویر ہے باقی بھی نہیں بات دولت اشارت bank balance insurance chit fund یہ تصویر ہے صبح شام صبح شام زمین آسمان پہاڑ اور درخت چاند ستارے اور اللہ جس کے ہو کہ ہر اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تصویر اور اللہ کی تفتیش کر رہی ہے اور یہ ہے انسان کہ دولت کا وظیفہ پڑ رہا ہے کام کا وسیفہ پڑ رہا ہے اور دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے کیا ہے دنیا حدیث میں آقا نے فرمایا ساری دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پل کے برابر نہیں ہے اے انسان کر رکھنا بنی آدت ہم نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا کل تم خیر امتی اوکر کی تم امت میں بہترین امت ہو خوفوں کے اندر بہترین امت ہو اور ساری دنیا مچھر کے پر اور یہ اشرف المخلوقات مچھر کے پر کے پیچھے لگے سائنسدانوں نے لکھا ہے اور آپ خراب جانتے ہیں کہ دنیا کا نمبر پر سات فیصد حصہ یعنی انسان کو جو دنیا معلوم ہے وہ صرف تین فیصد معلوم ہے یہ جو افریقہ ہے رشیا ہے برطانیہ ہے سمندر ہے آس پاس ہے چاند ہے کشاہ ہے ستارے ہیں پہاڑ ہے یہ انسان جو جانتا ہے دنیا کو صرف تیس فیصد جانتا ہے فیصد نبے پر سات فیصد جو دنیا ہے جس کو سائنس کی زبان میں بلیک ہول کہتے ہیں وہ اتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی دنیا ہے کہ کی ساری دنیا کو اگر اس دنیا کے اندر لے جایا جائے جو فیصد دنیا ہے بلاکوریسے کہتے ہیں بھی اندھیرا ہے اور ظلمت ہی ظلمت ہے اور تاریخی ہی تاریخی ہے اگر اس ساری دنیا کو لپیٹ کر کسی چمچ میں رکھ کر اس دنیا میں لے جایا جائے جسے کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق رہتی ہے وہاں چاپ بھی ہے وہاں سورج بھی ہے وہاں گیلیکسی اور پیشکشا بھی ہے وہاں اربوں خربوں ستارے بھی ہیں شہزادوں نے کہا کہ اتنی بڑی دنیا اگر اس کو اس دنیا کے اندر لے جایا جائے جس کو بلا کوئی کہتے ہیں تو چمچ سے ایک پانی کا خطرہ جسے دکھائی دیتا ہے یہ ساری دنیا اس نمبر پر فیصد سات حصہ جو ہے دنیا کا جسے دیہ خود اندھیرا ہے وہاں ایک قطرے کے برابر یہ ساری دنیا دکھائی تھی یہ پوری دنیا ایک پانی کے قطرے کے برابر جو تین فیصد حصہ ہے اور نبت پر سات فیصد حصہ اور یہ تین فیصد حصہ جسے پورا ملا کر آقا نے فرمایا یہ ساری دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر سے بندے برابر اور ماشاء اللہ اچھا مخلوقات آقا کی امت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا غلام ہے جو اللہ اتنی بڑی دنیا کو مچھر کا پل کے برابر نہیں توڑتے اور نگاہ رحمت کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا دیکھیے جینے کا مقصد کیا ہے اور احسط کرنے کا مقصد کیا ہے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں کیسے تلاوت کرتے ہیں کیا ہاتھ ہماری نمازوں میں لذت ہے کیا تلاوت میں مزہ ہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر تشریف ہے کوئی چیز باقی نہیں سب رسمیں ہی رسمیں رہ گئی اور آج مسلمان عالم کا اتنا بڑا بے بہو ہے کائنات کے اندر کتنی ہے بڑے بے وقوف شاید کوئی اور رہے ہو اور اتنی بڑی کھاوٹ مخصوص کوئی اور نہیں ہو اصل یہ کہ جب آقا کی غلامی کا دعویٰ کیا اور خیر عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے اندر بہت اونچا مقام دیا اور بہت اونچا درجہ دیا اور امت نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا کیا پہچانا پہچان تو یہ امت کے اپرادھ ہجڑوں جیسے داڑھی بڑھا بڑھاپے میں جا کر داڑھی پر کشی رکھتے اور نوازوں کو چھوڑتے اللہ کے گھر کو حیران کرتے اللہ کے گھروں سے ہماری کیا دلچسپی ہے اللہ کے دین سے ہماری کیا دلچسپی ہے قرآن نے کہا کہ تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے وہ ازود کی ویاریا فی اللہ میری قربانی میری نماز میرا جینا میرا مرنا اس کے لیے اللہ کے لیے اور مسلمانوں نے کہا میری میرا جینا میرا مرنا میری جلو کے لیے میرے بچوں کے لیے میرے کام کے لیے میرے کارخانے کے لیے میری چورو صحیح میری ممتاز محل صحیح میری جھوپڑی میرا مکان میرا تاج محل یا میری چورو کی یاد میں میری موت کے بعد اپنے آشکوں سے لڑائے گی میری اولاد میری موت کے بعد عیاشی کرے گی ان کی فکر ہے مجھے میں ان کے لیے جیتا ہوں ان کے لیے مرتا ہوں ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں میرے دل میں خوشی آ جاتی ہے میرے پیڑی کے جلا سک جاتے ہیں خیر آتی ہے دست آتی ہے ماہواری آتی ہے دماغ آتی ہے میرے چہرے پر چھٹیاں پڑ جاتی ہیں میرا اللہ کہتا ہے کبھی سے سلا سبھی وہ بہیا وہ سباتی چل ہی اللہ کے لیے تیرا جینا مرنا تھا جو کے و واقعات کے لیے نہیں اولاد کے پیشاب کہاں جا رہے ہیں حاجی صاحب بچے کے حدیث لینے کے لیے جا رہا ہوں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں بجلی کا پیشاب ٹیسٹ کرانے لے جا رہا ہو بہانا ٹیسٹ کرانے لے جا رہا ہوں عامل اور بابا کے پاس جا رہا ہو یہ اگر دیکھیے دیکھیے سگنل میں اگر لال بندی ہے آپ کی گاڑی اکیلی نہیں کھڑی ہے تلہا آپ کی اسکوٹر کے ساتھ اور اسکوٹر ہوں گے آپ کی کار کے ساتھ اور کار ہوں گے پوچھیے آپ کہاں سے کیے جا رہے ہیں آپ کہاں سے میں کلیکشن کے لیے جا رہا ہوں میں یاد کو جا رہا ہوں میں ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے جا رہا ہوں میں انجینئر سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں ہر کوئی امت کے لیے جینے والا ہر کوئی امت کے لیے مرنے والا ہر کوئی اسلام کے لیے جینے والا اسلام کے لیے مرنے والا ہر کوئی قرآن کے لیے جینے والا قرآن کے لیے بھرنے والا ہے کوئی محت لاج رکھنے والا بدت لاج رکھنے والا اور میدان و میں رزانے مبارک جو شہید ہوئے اور جو خون نکلا اس خون کی لاج رکھنے والا کی سرزمین کے اندر آپ کے جس مبارک سے جو لہو نکلا اس کی لاج رکھنے والا ہے کوئی جس کی صبح جس کی دوپہر جس کی شام جس کی رات جس کا دل جس کا اٹھنا جس کا بیٹھنا وزیفہ اور اسلام ہے دنیا کے معاملے سے کوئی بے خوب نہیں آپ نے پوچھا دانا بنا کیا تم نام اور اقلو تو ہم کھوتے آخا کی مجلس میں یا آقا ہماری مجلس میں آ کے اب کہتے آقا کس نے بہت دیکھی کس نے خبر دیکھی کس نے ہچر کو دیکھا کس نے کفن کو دیکھا کس نے مرنے کے ساتھ کی زندگی کو دیکھا یہ چورو زندہ ہے اس کے نام کا تاج محل بنائے گے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹے کے بارے میں کھانا کے بارے میں نانا کے بارے میں نانی کے بارے میں دادا کے بارے میں دادی کے بارے میں اور دادے کے بارے میں خزر کے بارے میں ساس کے بارے میں اڑوس پڑوس کے بارے میں نہیں سال اللہ کو معلوم انسانوں کے اندر وہ کمی کی آئے گی کہ انسان اپنی بیوی کو دیوی دیوتا بنا کر پوچھے گا اولاد کو دیوی دیوتا بنا کر پوچھے گا اللہ اللہ نے فرمایا و اولادکم کتنا اللہ نے کہا یہ اولاد یہ بات تمہارے لیے کتنا ہے اولاد سے محبت کرنا اگر کوئی کہتا ہے اولاد کی محبت میرے سینے میں نہیں ہے ماں باپ کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے اور کسی بلڈنگ کو دیکھ کر اور کسی عمارت کو دیکھ کر میرا دل جل کیا نہیں یہ کلام میں پاک کی آیت اور اللہ کی سنت اور اللہ کے بچہ کے خلاف کو جھوٹ بک رہا ہے اس لیے اللہ نے نے پاک میں فرمایا سی نی حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اللہ نے کہا اپنے لوگوں کے دلوں سے اولاد کی محبت کو ڈالا ہے ہم نے لوگوں کے دلوں میں سونے کی محبت کو ڈالا ہے ہم نے لوگوں کے دلوں میں بارش کی محبت کو ڈالا ہے کی محبت کو ڈالا ہے محبت کا ہونا یہ فکری بات ہے لیکن اس محبت پر مر مٹنا یہ شیطان کے اولاد کی بات ہے آقا کے بردن انجمن حضرت ابراہیم کا انتخاب ہوا آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کرام نے عرض کیا پیسہ کہتے ہیں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں اور آپ روتے ہیں آپا نے فرمایا میرے سن دل ہے بات ہو اور آپ کی محبت مجھے بھی ہے اور آپ کی شفقت مجھے بھی ہے اور اولاد کی جداری کا وقت مجھے بھی ہوتا ہے آپا نے رویا ایسی کوئی بات نہیں کہ اولاد کو یہ صدمہ ہو اور آپ کو صدمہ نہ ہو یہ ایمان کے خلاف ہے بیوی کو کوئی تکلیف ہو اور شوہر کو کوئی اس کا احساس نہ ہو اور اگر احساس ہو وہ غلام ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں آقا نے فرمایا کئی لوگوں کو کئی لوگوں کی حلی والا کئی لوگوں کی قیامت تک آنے والے شوہر اپنی بیوی سے وہ محبت نہیں کریں گے جو میں نے اپنی بیویوں سے محبت کی تمہارے وہاں سے ان کی محبت کا اور ان کی ضروریت کا حق میں نے ادا کیا ہے لیکن مقصد زندگی آپ نے نہیں بتایا اولاد یہ مقصد زندگی بیوی یہ مقصد زندگی اور یہ بات یہ مقصد زندگی خاص طور سے اللہ نے کہا يوم می ابھی مرونی حسین وقت ہی وادی وہ ساری بتینی وہ وزیر یہ کچھ فری کہ دنیا میں سوچتے آنے سے پہلے انسان بیوی کا سہارا لیتا ہے اولاد کا سہارا لیتا ہے اور ماں باپ کا سہارا دیتا ہے بھائی بہن کا سہارا لیتا ہے اللہ نے کہا موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ بھائی بھائی نہیں کہلائے گا یہ بیٹا بیٹا نہیں کہلائے گا یہ بیوی بیوی نہیں کہلائے گی یہ ماں ماں نہیں کہلائے گی یہ باپ باپ نہیں کہلائے گا ارے کس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے کب تو سمجھے گا کب سمجھے گا دیکھ نہیں رہا ہے کوئی دفن ہو رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ اس کی بیوی دفن ہوگی اولاد دفن ہو گئی فلکتا کو اور بہاروں کی لوگوں پڑھ کر کیا ڈھیلے بات کر نہیں آ رہے اور کس کے ساتھ جا رہا ہے مال کس کے ساتھ گیا دولت کس کے ساتھ گئی اولاد کس کے ساتھ گئی ہارون کے ساتھ مانگ گیا پھر ان کے ساتھ حکومت گئی شداد کے ساتھ اس کی جنت گئی کروڑ کے دھوکے میں ہے تو کروڑ کے دھوکے میں ہے دیکھ رہا ہے اور ساتھ کل ہو رہے ہیں جنازے اٹھ رہے ہیں کمن کا ویوہار ہو رہا ہے سرکار موتا کو غسل دے رہا ہے اور اپنا چیز چیز پر دیکھ رہا ہے کوئی چیز میرے ساتھ نہیں آئے گی نہ باپ نہ اولاد پھر یہ جینا یہ مرنا یہ وظیفہ میرا جینا میرے بچوں کے لیے میرا مرنا میرے ہندوؤں کے لیے میں کوئی ہوں میرے کاٹ ہے کون سے پاگل کتے نے تجھے کاٹ کیا ایک ہاتھی کو اللہ پر اعتبار ایک چونڈی کو اللہ پر بھروسہ ایک پہانے کے کیڑے کو اللہ پر سبق اور اشرف وقت کا آخا کا خدا ہو کر مال کا وسیفہ اور دولت کا وسیفہ کس لیے پیدا ہوا موت کی کوئی آقا نے پوچھا کون ہے تم نے زیادہ ہم بولتے تو ہیں آقا یہ سب چیزیں کس میں دیں گی مال کما لو دولت کما لو اور دنیا میں ایسے ایسے عقل چلتی ہے ایسے ایسے ایک اداری مقام بنائے گا اور ایسے بنائے گا کہ انجینئر دس بیٹھ جائے گا نہ یہ بھی سیڑھی آتی ہے نہ ابھی آتا ہے اس میں وہ دنیا کا ہوشیار ہے وضو کیا ہے معلوم نہیں وضو کر رہا ہے کوریاں سوکھی ہے وضو کر رہا ہے سوکھی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں مزہ نہیں بات بنانے میں ایک ایک چیز بڑی محبت سے جوڑتا ہے بھائی تو کا ایک ایک بڑی عصمت سے لگاتا ہے وہاں وہ پیچھے نہیں ہے انجینئر حیران رہ جاتے ہیں اور دنیا دار حیران پریشان رہ جاتے ہیں اور یہ عملیں جہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے دنیا دار کی عمل وہاں سے شروع ہوتی ہے آقا نے فرمایا ایک نمبر کا دانا ہے بے وقوع گھاپڑ کا بچہ ہے جو دنیا کا کتا ہے الکڑی سمندان الفسا کون ہے المن جو موت کی تیاری کرے اگر کو مد نظر رکھے آخرت کو مد نظر رکھے آپ گے بھائی ہم مسلمان ہیں ہم نے کب موت کو بلایا تھا ہم نے خبر کو کب بلایا تھا ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو کب بلایا تھا یقیناً بلایا تو نہیں تھا لیکن تیاری کرانے والا کیا کر رہی ہے موت کے لیے داڑھی بڑی حالت میں صبح شادی کے بعد ترے آفتاب کا اگر آفتاب سے پہلے سوال سے پہلے کہ آج کل جو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے بھول کر آتا ہے اچانک آ گیا اور بی پی بڑا دبا کی رکھ کٹی اچانک کرنے والا ویم لے گئے ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بیماری نہیں نہ شوگر نہ نمک نہ پی پی نہ ہارٹ اٹیک آئی کار نے دھکا دیا گاڑی نے دھکا دیا وہی چور چور ہو گئے اگر بہت کی تیاری ہوتی ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہوتا ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کو دیکھا ہوتا ہاسپٹل سے لاشوں کو نکلتا ہوا دیکھا ہوتا جنازوں کو پھولوں پر تیار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا ہوتا اصلا کو جنازہ کی بخار سنی ہوتی یہ داڑھی مٹاتا یہ داڑھی مڈانا برتن الموت کو ٹھیکا دکھانا تو بھی دیکھ لیں گے ہمیں بھی دیکھ لیں گے بہت چاہتا نہیں یہ یہود نے سارا کا لباس پہننا یہ رنگ جان نہ چلا یہ یہود سارا کی سردی اور تمدن کا اتارا یہ مال یہ دولت یہ جورو یہ اولاد کی پوجا کرنا یہ ملک الموت کو چیلنج دے رہا بھویا دیکھ لیں ہم بھی دیکھ لیں گے ہم گاڑی رکھنے تک تو نہیں آ سکتا ہم توبہ کرنے تک تو نہیں آ سکتا تیرے نہیں چلے گی ہماری چلے گی اللہ کیسا ہے کل ان کا لباؤ تل لفی روک نہ پر ان کا اس موت سے تم بھاگتے ہو بنا لینا چاہتے ہو پر اتنا وہ تو تمہیں چھوڑ کر جانے والی نہیں وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگنے والی تم بھاگو سائی کی طرح وہ تمہارے زندگیوں کے نیچے لگی ہوئی ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ نے کہا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر موت کا بچہ تمہیں موت کے شکنجے میں دباؤ بنا کوئی بٹا بتاؤ دولت کے بلونے پر مال کے تمہاری دولت میری دولت رشوت سے سود سے ظلم سے اور وراثت کا مال دبا کر غیروں کا حق دبا کر ایسے نہ ہفتے بلڈنگ کھڑا کی چنگیز خان آج تک ایسا دنیا کو پتا کرنے والا اور عالم کو پتا کرنے والا کوئی مانے نہیں پیدا ستر سال تک دنیا کے بہت بڑے حصے پر اس نے قبضہ کر لیا انسان کو دل اور حوث دھوکہ دینی رہتی ہے ابھی کچھ کر لے ابھی کچھ کر لے ابھی کچھ کر لے ابھی ایک اور مکان بنا لے ایک اور زمین لے لے ابھی بچوں کی شادی کر دے ابھی بچوں کا مسئلہ ہے ابھی حج کو جانے کی کیا ضرورت ہے ابھی مسجدوں میں لگنے کی کیا ضرورت ہے یہ دھوکہ دیتی رہتی ہے زندگی اور انسان کی ہر سہولت انسان کو گمراہ کرتی رہتی ہے عالم کو پتا کرنے والا پارتی ہے آزم جگیز خان دنیا کو بتا دیا میڑی کی زمین کا کی زمین اور لسو پنجو کی پراپرٹی نہیں تھی ملکوں کے ملکوں کو اس نے اپنے قبضے سے کر کیا اور کرتا گیا ساٹھ سال کی عمر بھی کہا اکسٹھ سال کے اندر کر رہے گے حکومت کریں گے اکسٹھ سال بھی کہا باسٹھ سال کے اندر ساٹھ پر دو سال میں ذرا حکومت کر لیں گے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ستر سال تک پوری دنیا پر یہ فل وہ خود یہ زمین وہ زمین یہ سمندر یہ ندی وہ تالا اچھا کرتا رہا ابا کرتا رہا ابا کرتا رہا اور جب ستر سال ہوئے تو دیکھا اپنے جسم کی طرف کہ بھائی ہڈیاں جواب دے رہی ہیں جسم جواب دے رہا ہے اور جوانی جواب دے رہی ہے تو کہنے لگا اب مجھے سخت پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہیے اور جب بیٹھ کر حکومت کرنا چاہا تو موت کے آسار نظر آنے لگے دنیا کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا اور دنیا کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا بڑے بڑے پر ساری دنیا کا بہت بڑا حصہ اس کے قدموں تلے تھا اور ملکوں کے ملک اس کے قبضے خود رکھتے تھے وہ کیا نہیں قدر کر سکتا تھا اس نے کہا اگر کوئی مجھے زندگی کا ایک لمحہ دے گا اور زندگی کا ایک منٹ دے گا میں اس کو بدلے میں ایک ملک دینے کے لیے تیار ہوں ساری دنیا کے معامل ساری دنیا کے طبیب اور ساری دنیا کے ڈاکٹر آج ہو گئے کہے جہاں بنا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے دوا دارو کی جا سکتی ہے لیکن زندگی نہیں دی جا سکتی چنگی خان اپنے آپ پر مٹی ڈال کر رونے لگا اور اپنے آپ پر معذم کرنے لگا اتنے ملک جو میں نے بتا دیے اور اتنی بڑی دنیا جو میں نے سب نے دیکھی اس دن کے لیے تو جناب کے علماء نے لکھا ہے ستر پر چار سال کی عمر میں یہ دنیا سے وہ تباہ برباد ہو گئی صرف چار سال اس نے دنیا دیکھی یہ بلڈنگ بنا وہ زمین کیا یہ کر لو وہ کر لو اور صرف چار سال ساڑھے تین پونے چار سال اس نے حکومت کی اور اس کے پاس بیماری آئی اور ذلت کے ساتھ دنیا میں رخصت ہو کر چلا گیا نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی اور زندگی کے ایک لمحے کے لیے اور زندگی کے ایک ملک کے لیے ایک ملک بدلے میں دینے کے لیے تیار تھا لیکن کوئی اسے زندگی کا ایک دفعہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا جو آدمی اللہ رسول کو ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ان کے ساتھ ساتھ حال ہوتی ہیں اور جو بیوی کا ہو کر اولاد کا ہو کر مال کا ہو کر دولت کا ہو کر وظیفہ مال کا دولت کا تجارت کا دین بیلنس کا چٹ پٹ کا شادیوں کا عمارتوں کا کھیتی باڑی کا کارخانے کا کرتا ہے اللہ تبارک دادا اس قوم کو ذریعہ اور تمام برباد کر کے رکھ دیتے ہیں آپ دیکھیے پورے آسم کے اندر مجبوری طور پر میں مشن شرما آپ نے کہا تھا کہ امریکہ کا جو گراؤنڈ ہے وہ گزر گیا اور تین جون کو ریاض میں ریاض ایئرپورٹ پر وہ اترا عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی اس وقت پوزیشن کیا ہے حالت کیا ہے اللہ نے کہا تم خیر امت اللہ نے کہا مدد اور قدرت تمہارے ساتھ شامل حال ہے اللہ نے کہا یہ عمر سرا تحریر تباہ برباد خوف ہے کبھی بندر بن چکی تھی کبھی تقریر کا عذاب اوپر آیا کبھی زمین میں نکل لیا کبھی آسمان سے آگ بنتی بڑی سلیل بڑی تباہ اور بڑی برباد خوف لیکن مسلمان قوم کا کیا رویہ رہا اس کے سردار کے ساتھ جب تین جون کو ریاض ایئرپورٹ پر بابا گیا سعودی عرب کا قانون یہ ہے کسی ملک کا بھی سربراہ اگر سعودی عرب آتا ہے عربی ممالک تو سعودی روا بادشاہ کبھی اس کے سربراہ کے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی مملکت کے کسی وزیر کو استقبال کے لیے دیکھے مسلمانوں کی مستی اور مسلمانوں کا افریقہ کی طاقت کو تسلیم کرنا اور مسلمانوں کی احساس کمتری کم کری آپ دیکھیے شاہ عبد اللہ اس غلط نویز اوباما کے استقبال کے لیے گیا تھا چلو کوئی سیاسی مصیحت نہیں ہوگی اور کوئی سیاسی ہمت نہیں ہوگی گارڈ آف آنر دیا گیا اور سعودی عرب کا جو سب سے قیمتی اوارڈ ہے شاہیز قیمت العزیز اوارڈ وہ اوباما کو دیا گیا میں آپ کو کہتا ہوں اس میں یادیں جب اوباما آیا تھا میں نے کہا امریکہ میں شکلیں بدلتی رہے یہودی اور اسرائیل پالیسی جاری رہے گی جب تک کہ یہودی ختم نہیں ہوں گے اور تک کے اسرائیل ختم نہیں ہوں گے مسلمانوں نے عالم اسلام کے لوگوں نے اس میں خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی نسل کا اور کیا کام کا ایک آدمی جو ہے بابا اب صدر نشین ہو رہا ہے ساری دنیا نے اس کا استقبال کیا ہم نے اسی وقت بتایا کہ چہرہ بدلا ہے مالک کی ہی بدلی ہے نہ عراق کے اندر عام کب ہوا نہ فلسطین کے اندر نسل کشی کم ہوئی نہ افغانستان کے اندر دشکاری کم ہوئی بلکہ دنیا کے نقشے میں ان ممالک کا شمار تو تھا فلسطین کے اندر قتل عام تھا افغانستان کے اندر قتل عام تھا عراق کے اندر قتل عام تھا اب دنیا کے نقشے کے اندر ایک اور ملک کا ادا ہو گیا ملک پاکستان کا کے وہاں سواسٹ کے علاقے میں اور وہاں کے جو ہے دیہاتوں کے اندر آپ جانتے ہیں امریکی اشارے پر لاکھوں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بے گھر کیا جا رہا ہے جس میں جب آیا گارڈ آف آنر کیا گیا اور ان حقل اوارڈ دیا گیا کسی کو اوارڈ دینے کا مطلب کسی کی تقریب کرنے کا مطلب اور کسی کے سامنے جھکنے کا مطلب سعودی عرب کا قانون میں نے بتایا کہ فرمان ہوا کبھی ایک کے اندر استقبال ہونے کے لیے نہیں جاتا شاہ اللہ کا جانا یہ امریکہ کے ساتھ نے اپنے احساس کمزوری اپنے کمزور ہونے کا احساس تھا شاہ اللہ خود گئے اپنے القاعد کے ساتھ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مصر کے سفر یونیورسٹی کے اندر جو تقریر کی اور مسلمانوں کے ہوٹلوں کے اندر ان باتوں کے اندر جو چرچے ہونے لگے اور کہنے لگے دیکھو بھی مسلمان کا بچہ مسلمان ہوتا ہے آتے ہی السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ دیا اور اس نے کہا کہ ایک مسلمان کا قتل ساری کائنات کا قتل ہے اس نے کہا میں کے موقع پر آقا اور حضرت مسالے علیہ السلام سلاح کی ملاقات لی نماز کو کم کرنے اور زیادہ کرنے کے معاملے میں علیہ السلام کی اولاد یہودی آقا کی جو اولاد ہے نسل ہے قوم ہے وہ امت محمدیہ وہ رشتہ بتانا چاہا کہ یہودی اور امت محمدیہ کے جو رشتے بنے ہیں وہ زمین پر نہیں بنے ہیں میرا جنرل آس پاس کے اندر بن گئے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا قتل کی اجازت نہیں دیتا فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے افغانستان سے فوج واپس آ جانا چاہیے امریکہ کے اندر کسی مزید کو شہید نہیں کیا گیا مسلمان خوش ہو گیا خوش ہو گیا کہ بھائی امریکہ کی یونائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر دیکھو ساری دنیا کے اندر یہاں مسجدوں پر بمباری لیکن امریکہ کے اندر بڑے اسٹیٹ کے اندر کہیں دوسری مسجد پر بمباری نہیں اور کسی مسجد کو شہید نہیں کیا گیا قرآن کی بات کری دہشت گردی کی بات کری عقل ہوگی فراستیں ایمانی ہوگی مسلمان ہوتا نہیں کھا سکتا آخا کو امین کافر بھی کہا کرتے تھے آخا کو صادق مجرم بھی کہا کرتے تھے عبداللہ سے ہو گئی ابن سلول ابو جہل ابو جہل کا جو جھگڑا آخا کی حمادت کے بارے میں آخا کی صداقت کے بارے میں آخا کی عدالت کے بارے میں آخا کی حقوری کے بارے میں آخا کی سچائی کے بارے میں میرے باپ ابو جہل کو بھی اختلاف نہیں تھا ابو جہل کو بھی اختلاف نہیں تھا عبداللہ سے ہو گئی ابن سلول کو بھی اختلاف اختلاف نہیں تھا عبداللہ اللہ سبا جو تیرا فرض ادا ہے اسے بھی اختلاف نہیں تھا اور آخا کے کی جو ہے اخلاق کا انکار کرنے والا تھا اب اس نے سے کبھی کے کیریکٹر کو انگلی دکھائی جو الزام لگائے بیکار ہے آپ شاعر ہیں آپ جادوگر ہیں آپ مجنون ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بس دبا لیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نا انصافی کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے آپ کیا کسی نے یہ نہیں کہا جو آج کا دہشت گرد کتا کہتا ہے کہ اسلام کے زور سے پھیلا جنگوں کے زور سے پھیلا اس وقت کے ابو جہل نے بھی یہ بات نہیں کہی ابو محب نے بھی یہ بات نہیں کہی ادوا نے بھی یہ بات نہیں کہی سبا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر آقا نے پوچھا لوگوں کو مجھے کیا سمجھتے ہو تو لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں عظیم ہیں آپ سچے ہیں آپ امانت دار ہیں یہ بولی ابو جہل کی بولی ہے یہ بولی ادبا کی بولی ہے یہ ہولی مکے کے کافر اور مدینہ منورہ کے یہود و دسہات کی ہولی قرآن نے کہا یا پورا ہو کلا یا پورا فنا ہو یہ آخا کے اخلاق کو آقا کے کیریکٹر کو آقا کی نبوت کو آقا کی رسالت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو یہ پہچانتے ہیں سوال یہ نہیں کہ اوباما نے قرآن کو پڑھ دیا اوباب نے اخلاق کی عمل پسندی کے بارے میں کہا آقا کے اخلاق اور کیریکٹر کے بارے میں کہا اور اس نے السلام علیکم کہہ دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہود و نسارا اور مسلمانوں کی دوستی آسمانوں کی معراج کے اندر بنی ہوئی ہے جب آقا حضرت دو علیہ السلام السلام سے آپ نے ملاقات کی یہ شکر کی پڑیا میں زہر دینا چاہتا ہے ود مسلمہ کو ارے اس سے پوچھو یوناٹیڈ اسٹیٹ اور امریکہ کی مسجدیں مسجد ہیں اور افغانستان کی مسجدیں مسجدیں نہیں کیوں اس نے بمباری کی کیوں اس نے وہاں پر بم گرا ہے کیوں اس نے عراق کے اندر فلسطین کے اندر اس نے مسجدوں کو شہید کیا اس نے پاکستان کے اندر جمعہ کے وقت مسجد کے اندر بمباری کرا کر اس نے ایک مخصوص قوم جو جہاد کرنے والی قوم ہے اس کو بدلا کر کوئی کچا ایمان والا ایمانداری کے سرے کے برابر اپنے دل میں رکھنے والا جوتا پہن کر ہوتا مسجد میں بمباری کرنا مسجد کے قتل عام کرنا اور صبح کے وقت خون خرابہ کرنا یہ صرف ایک وہ قوم جو امریکہ کے دشمن ہے وہ قوم جو دہشت گردوں کے دشمن ہے وہ قوم جو امن کی بردار ہے وہ قوم جو اس سرزمین کے اندر انصاف اور عدالت کی ترازو کو قائم کرنا چاہتی ہے اس کو بدلاؤ کرنے کے لیے کیا اس نے پاکستان کی مساجد کے اندر بمباری صبح کے وقت نہیں کی مسلمان خوش کتنی قیمت کی بات امریکہ کی کسی مسجد کو یعنی نہیں کیا گیا امریکہ کی مسجد مسجد ہے پاکستان کی مسجد مسجد نہیں افغانستان اور عراق کی مسجد مسجد نہیں تو کیسے دھوکے میں آ جاتا ہے مسلمان کون کون اسے دھوکہ دے گا ارے کبھی میں مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے مسلمان کا جانتا ہے کہ فاطمہ نام کی عورت نے چوری کی اور آزاد کی عدالت سے اس کے ہاتھ کٹوانے کے حکم دیے گئے اور کے لوگوں نے کہا ایک عورت کے ہاتھ کٹا کر اسلامی عدالت کو کیا ملے گا مسلمانوں کو کیا ملے گا تو کے حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو آئے تو آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوجہ تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو سفارشی بنایا اور قوم کو امید تھی کہ حضرت سعید کی بات آقا ریجیکٹ نہیں کریں گے سفارشی بنا کر آقا کے دربار میں پیش کیا گیا کہا گیا ایک عورت ہے آپ اس کے مقابلے میں کسی مرد کے پاس کاٹتے دیں یا نہیں جتنا چاہے آپ پینالٹی ڈال دیں جرمانہ لے لیں آسا تو عالم جناب محمد و رسول اللہ کا سرب بذردار ہو گئے آقا نے فرمایا فاطمہ مقصوبیاں تمہاری قوم کی مقصوبیاں قبیلے کی یہ تو دور کی بات اگر فاطمہ اس سے محبت کی چوری پہ ہوتی تو محبت اس کے بھی ہاتھ مسلمان کا اچھا بچہ جانتا ہے اسلام عدالت انصاف کا الگ بردار ہے وہ انصافی کو برداشت نہیں کرتا اسلام جانوروں کو اس کا حق دیتا ہے پرندوں کو اس کا حق دیتا ہے جو انسان جانوروں اور پرندوں کو اس کا حق دیتا ہو کیا وہ انسانیت کے اندر انسانیت کی تعلیم نہیں دیتا یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے ہاں سے کے آنے والے ہو کون کافی کون کچھ ہے کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے پڑھے والوں کو اب امریکہ کا یہودی سردار اسرائیلی پٹو اسرائیل کا ناجائز جذبے سے پیدا ہونے والا بچہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے آقا کی سیرت کیا ہے آقا کا کیریکٹر کیا ہے اسلام کی تعلق شروع ہے شادت جمع کے خود میں ہمارے لیے نہ مدارس کی تعلیم ہمارے لیے ناکافی پاکی کا فتوا ہمارے لیے ناکافی اسرائیل نہ جائے دوسرے سے پیدا ہونے والا فریڈم ہمیں بتائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے آپ کی تعلیمات کیا ہے اور مسلمان بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر نے اب مسلمانوں اور امریکہ میں دوستی کی بات کرتی اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے ملاپ کی بات کرتی اور نے اللہ چودہ سو سال سے اندر سارا تن وہاں بند ہوتا اے محمد آپ بتا دیجیے کہ یہ نظارہ اس وقت تک کمپرومائز نہیں کر سکتے یہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے نقش قدم اب بابا سے مطمئن ہونے کا کیا مطلب ہماری لڑکیاں کلک جائیں گی ہماری بیویاں دھیان کریں گی اور بر کٹائے گی منڈے تک چولیاں پہنے گی سینا جھلکائے گی کمر مٹکائے گی بر داڑھی بڑھائیں گے سود میں جی کر سود میں مر کر اپنی ماں کو روزانہ چھتیس مرتبہ قبر نکال کر قبر کاڑ کر پیدا کرے یہی نا مطلب ہوگا ارے کیا ان یہودی پیڑوں کو بتا اور ساتھیت کے دشمنوں کو قرآن کے ساتھ بتا جو لاکھ کے دس چودہ لاکھ اپرادھ کا نے کہا چودہ لاکھ کوئی معمولی چیز نہیں ندی خون سے بھر جائے گی آلات لبریز ہو جائیں گے خون سے انسانیت کے خون سے زمین کام کے ہی کی فلسطین کی زمین سرا گئی ابو قریب کی جیس کاپرے رہی ہے وہ بتا اور وہ سلم و سب وہاں کے قیدیوں پر کھائے جا رہے ہیں بکرام کا ایئرپورٹ کے اندر جو ان کا کانا ہے رہا جب انسانیت کی بات کرنے والے ابو غریب جیل کے اندر ظلم و ستم جن پر ہو رہا ہے وہ مزوں ہو رہی ہے فلسطین میں جو آہیں نکل رہی ہیں افغانستان عراق کی سرزمین کے اندر جو ظلم و ذکر ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی بات نہیں اسرائیل پر پابندی کی کوئی بات نہیں ہم اس لیے بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا کسی ایسے عالم سے بات کا پڑے جو یہ تعصب دینے کی کوشش کرے کہ بھائی بابا صاحب مسلمان رہ کر انہوں نے اسلام اسلام علاج کو رکھ دیا بلکہ اس سے پہلے امریکہ کے جو سلو تھے وہ کھلے سے دشمن تھے یہ آپ تین کا دشمن ہے پالیسیاں اسرائیل ہے پالیسیاں جو نسارا کے ہیں وہ کھلے دشمن تھے یہ قرآن کی بات کر کر اسلام کی بات کر کر میں امر اسلام کی بات کر کر حدیثوں کی بات کر کر یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے یہ شکر کی کڑیا کے اندر مسلمہ کو زہر خلاف دینا چاہتا ہے یہ تباہ کرنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے یہ بات تو اس زمانے کی کافی اور مشرق کیا اختلاف تھا ابو جہل کہتا تھا کہ میرا اپنے چچا سے کوئی اختلاف نہیں ہے اگر وہ ایک بات کو مان لے کہا کیا وہ ایک ہی دسترخوان کے اندر غلام کو اور مالک کو بٹھا کر کھانا کھلاتے یہ اچھا نہیں کرتا ہم بڑے ہیں کوئی چھوٹا ہے ہم امین ہیں تو غریب ہے اور ان کے ساتھ کے ہیں کوئی کاسٹ کا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگا کسی نے الزام لگایا کہ آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی باہر کیا ہو کسی کی امانت کو چھپا ہو ہجرت کے موقع پر گئے آقا نے حضرت علی کو بسترے طرح پر سلایا اور جو امانتیں تھیں آقا نے وہ محبارت کری ہو سکی کہاں سنا خدا کا ہے کے حوالے کر دو ابارت عمیم کا اگر تو کر رہا ہے اگر تو امین کہہ رہا ہے شادی کہہ رہا ہے اور اگر تو بردار کہہ رہا ہے تو اسلام اور میرے آقا میرے محبوب تیرے قول کے محتاج نہیں ہے اللہ نے آپ کی شان اتنی بلند کی اتنی بلند کی اتنی بلند کی بارہ لگا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ دنیا کی کوئی شخصیت آپ کو ساتھ نہیں کر سکتی آپ کی ذات کو انگلی نہیں اٹھا سکتی اگر کوئی آدمی دیکھے گا اور اکے گا چاند کی طرف وہ اس کی طرف لوٹ کر آ جائے گا یہ دیکھیے مسلمانوں کی شان یہودی آج مسلمانوں کو گمراہ کر سکتا ہے آج ایک اسرائیلی آپ کتا پورے عالم اسلام کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور پورا عالم اسلام اس کے ساتھ ہے عاجز ہے اور سر بسجود ہے گاڑا پانت دے رہا ہے اور اپنے ملک کی جو سب سے قیمتی ڈگری ہے اور اپنے ملک کا جو سب سے قیمتی اعزاز ہے وہ اس کو دے رہا ہے کہ کیوں امت اپنے مقصد سے ہٹ گئی اس نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں اپنے مقام کو امت پہچانے گی میں کون ہوں میں کیا ہوں ساری قوم اس کے داری میں آئے گی ساری قوم اس کا کم کرے کریں گے ساری قوم اس کو سجدہ کریں گے اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اسے گارڈ آف آنر دینے کی ضرورت نہیں اسے کرنے کی ضرورت نہیں اسے یا اس کو کو کافیوں مجھ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں اپنے مقام کو پہچانے اپنی زندگی کے مقام کو پہچانے آقا نے فرمایا نفسا بادل موت حقیقت وہ ہے جو اپنی زندگی میں بعد والی زندگی کی تیاری یہ سب بے وقوف ہے عمارتوں میں رکھنے والے پیسوں میں لگنے رکھنے والے حکومت کے پیچھے جانے والے زمین کے پیچھے جانے والے مال کے پیچھے جانے والے انفلنس استعمال کرنے والے سیاسی پوجا کرنے والے لوگ اصل مند کہتے ہو تو کہیں لوگ کہتے ہو تو کہیں سب سے بڑی عدالت آپا کی عدالت ہے نے کہا ایک نمبر کا بے وقوف ہے جو زمین کی پوجا میں اولاد کی پوجا میں بیوی کی پوجا میں ماس کی پوجا میں دولت کی پوجا میں پوجا کیا ہے جس کے لیے اٹھنا جس کے لیے بیٹھنا جس کے وزیر پڑھنا جس کا ذکر کرنا اور اس کے ملنے سے خوش ہونا اور جس کے چھوٹنے سے رونا یہ بات مسلمان وظیفہ نہیں رہا ہے اور یہی ذکر اذکار کے اندر مبتلا ہے اور مسلمان کی شان کو دیکھیے حضرت شاہانہ رضی اللہ تعالیٰ کا جس رات انتقال ہونے لگا آپ کی بہن نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کو سجایا جا رہا ہے اور جنت کو مزین کیا جا رہا ہے حضرت شاہانہ رضی اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کس خوشی میں جنت خود مزین ہے اور جنت خود خوبصورت ہے آج کیوں سجایا جا رہا ہے آج کیوں مزین کیا جا رہا ہے تو جنت کے انہوں نے اور جنت کے جذبات نے کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اللہ کی نیک بندی ہے اور اس کا نام شاوانہ ہے کہا یہ تو میری بہن ہے کہا کہ آج رات کا انتقال ہونے والا ہے سکرات شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے جنت دنیا میں وہ ایک کام کیے اور ایک کارنامے اختیار کیے کہ جنت کی روئے ان کا استقبال کیا کرتی اور دنیا میں مسلمانوں کی یاد و سارا کے لیڈر اور یہود و سارا کے پٹو کو آج مسلمان خوش کر رہا ہے اور یہ عورت اللہ کی نیک بندی اس کے لیے جنت سے اور مسلمان اور جنت کا رضوان اس کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے مسلمان اپنے مقصد کو پہچانے اپنی زندگی کو جانے اپنی موت کی کیفیت کو جانے اور مرنے کے بعد اس زندگی کو پہچانے اور اس کی زندگی ہر دل کی گزار سکتا حضرت سیدنا عیسا نبی کی نام کی سلاح اور ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کا خاص موجودہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے آپ کے حوالیوں نے کہا حضرت اس خبر والے مردے کو ذرا زندہ ہوئی تو حضرت عیسیٰ اسلام کو سلام کیسے کم بھی اللہ اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا مردہ زندہ ہو جا وہ مردہ کھڑا ہوا اور حضرت عیسائی سلام کو سلام کے پاس آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہماریوں آپ نے کہا تھا اس مردے کو زندہ کرنے اللہ کے سے مردہ پیتا ہو گیا اور یہاں پر آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام نے اس مردے سے کہا جاؤ تم خبر کے دوبارہ چلے جاؤ اس دنیا میں تم نہیں رہ سکتے بطور موجودہ کہ تم زندہ ہوتے ہو کہنے لگا پیر پر پڑ گیا عیسیٰ کیا پھر مجھے خبر میں جاتے وقت موت کی کیفیت کچھ پر قیمت پوچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موت انسان کو زندگی میں ایک بار اب تمہیں بار بار نہیں آتی تو عقیدہ علی سناب سے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو کیوں تو موت سے ڈرتے ہو روایتوں کے اندر لکھا ہے حضرت دو علیہ السلام اور سناب کے تین بیٹے تھے سات خان اور یاپس یاپس ان کی نسل یورپ کے اندر چل رہی ہے اور آپ ان کی نسل افریقہ کے اندر چل رہی ہے اور سام جو بیٹا کا تیسرا ان کی نسل ہے اور آپ ہیں اور ایشیا کے لوگ ہیں اتفاق سے جو خبر سے نکلا تھا وہ کہنے لگا حضرت علیہ و سراب سے بتا کر کر کہ روح کے بیٹے جو حضرت سام ہیں ان کا میں بچہ ہوں ان کے خاندان سے ہو اس وقت یعنی حضرت روح علیہ السلام و کے زمانے کے بعد جب مجھے موت آئی اس وقت موت کے وقت میرے جسم پر جو تکلیف ہوئی روح کے نکلنے والا آج تک اے ساتھ میرے رب کی قسم میرے جسم میں وہ تکلیف ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ خبر میں دوبارہ جاتے ہو پھر اس موت کی تکلیف میں مجھے اللہ کرنا پڑے لاکھوں لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی موت کی تکلیف سانس کے بیٹے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام سے اور سے ہوئے ان سے دور نہیں ہوئی ہم ہمیں اس موت کی سختی کا سامنا کرنا ہے وہ موت کی سختی یاد رہے وہ موت کی منزل یاد رہے وہ قبر کی منزل یاد رہے وہ حشر کی کیفیت یاد رہے مسلمان ایسے زندگی بنا گا مسلمان ایسے نمازوں کو چھوڑے گا ایسے مال کو دو کا دن کا غیر کرنے کے پیچھے لگے گا ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا مستقل نہیں اسی لیے آپ نے فرمایا الشہ ستا وا پیانی باب آد ال یہ جتنے دنیا کے کتے ہیں ایک نمبر کے سو ان کو جہنم کے پاگل خانے میں ایڈمٹ کیا جائے ادھر داڑھی اڑانے والے آپ نماز کے بعد مبارک بازی کیجیے ان شاء اللہ آپ قرآن کی بات سن لیں حدیث کی بات سن لیں سن لیں ورنہ اس دنیا کے کسی پاگل خانے میں نہیں بلکہ جہنم کے پاگل خانے میں آپ پر بھی دیا جائے گا کوئی یہود و نسالہ کا لباس پہننے والا سود کھا کر بات کا بلاکار کرنے والا رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کے اندارے ڈالنے والا نماز چھوڑنے والا کچھ کبھی ہو دنیا کے کتے سے کہ نے کہا کہ پاگل ہے بے وقوف ہے دولت رکھنے سے تو اخربت نہیں ہو گیا ڈگریاں رکھنے سے عقل نہیں ہو گیا انجینئر ہیں جن کی خبروں کے اندر ہوتے کھڈے ڈاک دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگوں کا اپارٹمنٹ کا پلان منصوبہ تیار کیا اپنی خبر کا نقشہ نہیں بنا سکے گھوس کھڈا ہو رہی ہے اور یہ سب کے بڑے بڑے ماہرین خطیفار ڈاکٹر کوئی آنکھوں کا ماہر کوئی ہڈیوں کا ماہر کوئی اسکیم کا ماہر اسکیم کے ماہر کو قبر کے کیڑوں نے جل کو اسٹیم کو چاٹ لیا آنکھوں کے باہر کو قبر کے کیڑوں نے آنکھوں کے پتلی کے پانی کو پی لیا نہ اس میں پی ایس کی ڈگری کام آئی نہ ایس ایس بی کی ڈگری کام آئی نہ پیم کی ڈگری کام آئی ایک ڈگری وقت ایک لگ زیادہ نمین گر زمین آپ کی میرا اللہ چین کر سکتا ہے کھاٹے میں ہو کھاٹے میں ہو بلڈنگ والو دولت والو مال والو سیاسی گدا نشیلوں اور عمرا کا کاٹنے والو کھاٹے میں ہو کھاٹے میں ہو علت نتیلہ ہو بنو نگر لوگ جنہوں نے ایمان کی ڈری پائی سب ڈکریاں دے گا سب ڈکریاں دے گا کسی کے قبر پر کوئی ڈاکٹر پڑے اور آپ نے اس پر ڈگری لگا دی کوئی خبر بچے گی کا مانے کی ملے ایک ڈگری کی بات تھی ایک ڈگری عمل اسپال تھی یہی کام آئے گی اور اگر عمل میں بارہ ذرا کی اکائی نہیں ہرا ذرا برابر کرو گے تو دیشوں کے اور ذرا برابر برائی کرو گے تو بھی دیکھ لو گے اچھے کا اچھا ہی انجام ہوگا اور برے کا برا ہی انجام ہوگا اور انسان اپنی اوقات کو بلائی نہیں کس چیز سے پیدا کیا ایک حلی شعیل اللہ پوچھتے ہیں کس سے پیدا ہوا تو نفا خالا بہت بہت کرا تم کبھی لحت کرا تم آخرا اللہ نے کہتے جیسے بات کر سے پیدا ہو کر اتنا کمنڈ اور اتنا سخت انسان کو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزیں انسان غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو بیماری سے پہلے صحت کو موت سے پہلے زندگانی کو بری حالت سے پہلے اچھی حالت کو آقا نے فرمایا غنیمت جانو اور جو موقع ملے اس کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی اوقات کو بند کر اور انسان کی زندگی میں برا وقت ضرور آتا اور اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے نکال کر اللہ اچھے حالت کے اندر لے جاتے ہیں اچھی حالت میں جا کر وہ فروغ نہ بنے وہ شدار حامان نہ بنے محبوب نبی رحمت اللہ علیہ کے وزیر کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے حافظوں نے محمود نبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت یہ آپ کا وزیر ہے اور آپ سے حست کرتا ہے جلد کرتا ہے اور ایک الماری سے رکھی لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں اس کا ایسے چھپائی ہے کہ وہ آپ کو بھی بتاتا نہیں محبوب بدنی رحمۃ رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے وزیر سے جب وہ مجھے چاہتے ہو الماری میں کیا ہے جو بھی بتا دے اس نے الماری تو کھولی تو اس میں بدبودار جوتے تھے بدبودار چادر تھی اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے محبوب بدنی رحمۃ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کوئی بات ہے یہ کوئی دولت ہے یہ کوئی سرمایہ چھپانے کا جس کو تم چھپا رہے ہو تو اس نے کہا کہ جہاں بنا اسی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے حاج مقام دیا ہے کہا وہ کیسے کہا جس وقت آپ نے مجھے اپنے دربار میں وزیر بنایا اور جس وقت آپ نے مجھے اپنا مقرر خاص ہاتھ بنایا اس وقت میرے جسم پر یہ کپڑے تھے تو جب کبھی مجھے غرور کا کیڑا ستاتا ہے کاٹتا ہے میں الماری کھول کر میں ان رٹی ہوئی چادر کو اور ان فربوزار چھوٹوں کو اور ان ٹیبل لگی چادر کو دیکھ کر پکڑتا کہ اے وزیر دیکھ تیرا کام یہ تھا اللہ نے تجھے کہاں کے کہاں پہنچا دیا اب اللہ تجھے دوبارہ خاص پر لا سکتا ہے تو اس لیے اللہ نے مال دیا ہے ضرورت دی ہے سہن دی ہے جوانی دی ہے حدیث میں آقا نے فرمایا کہ بری حالتوں سے پہلے انسان ان کو قیمت کی جانے اور اس کو اللہ کے لیے لگائے اور دل کے لیے لگائے روڑی بننا ہو طاقتور بننا ہو پہلوان بننا ہو امیر بننا ہو دین کے لیے بنو دنیا کے لیے یہود و نسارا روڑی کافی ہے دنیا کے لیے کافیوں میں تین امیر کافی ہے ہر کوئی اللہ کے گھر کے لیے ہر کوئی اللہ کے دین کے لیے ہر کوئی اللہ کے قرآن کے لیے اپنی جوانیوں کو لگائے اپنی زندگانیوں داریوں کو لگائے اپنے وقت کو لگائے اپنے مال کو لگائے اپنی دولت کو لگائے حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ سات قسم کے لوگ ہر سائے کے اندر ہوں گے ان میں ایک کو جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو کیا مطلب ہے مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو ہر انسان کو دیکھو اس ٹائم ہے بالکل فقیر سج کے آ رہے ہیں دن میں کمایا تو چولہا جلا اور نہیں کمایا تو کہیں سے بھی مانگ کر کھایا لیکن جب گئے آپ گھر دیکھیں ایسے معلوم نے بھی تختہ کہ کسی مردے کو ڈھلانے کا تختہ ہو نیچے پتھر دے رکھا ہے اوپر لحاظ چڑھا رکھا ہے وہ بھی اپنی بیوی کے خوش کرنے کے چکر میں ہے وہ بھی اپنے اولاد کے خوش کرنے کے چکر میں ہے ہے جو سلم ایریے میں ہے جس کا مکان ناشیوں میں ہے اور جس کا مکان گندے علاقے میں ہے وہ بھی اپنی جھوپڑی کو تاج محل بنا کر اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو مطلب یہ کہ اسے کتنا وہ خوبصورت بنا سکے جتنا اسے ملت بنا سکے ہے اسے مسجد کے اندر اس کا خالی مشا کر خوشی ہو جائے لائٹ ڈال کر خوشی ہو جائے اے سی ڈال کر خوشی ہو جائے اپنے بیت الخلا کو مضبوط اور قیمتی پتہ لگانے والے اللہ کے گھر کے اندر آ کر کیا تلاش کرتا ہے مکڑی کا جانا لگا ہوا ہے وہ مسجد بڑی خوبصورت ہے یہ تیری مسجد نہیں یہ اللہ گھر نہیں یہ جو ہے یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی مسلمانوں کی مساجد کسی ہے اور اس تعلق مساجد کے ساتھ یعنی میں یہ کہتا ہوں جو ایکسپریشن ہے وہ اپنی خدمات مسجد کے لیے لگائے اور جو جو ہے خالی فروخت کرنے والا ہے چاہے قیمتی سے قیمت کے آئند اللہ کے گھر کے اندر ہو جو فل فروخت کرنے والا ہے میرا لئے اللہ کے گھر کے اندر چلے پیار کرو یہ اس کی سمجھنا ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جو متوجی ہے جو مسجد کے ذمہ دار ہے وہ کام کرنے والے وہ بیت الخلا تھا اس کا کوئی یہ کام کیا ہے آئے سردیوں میں گرم پانی ملے اور سردیوں میں آئے پتھر چلے تو بھائی گتوشی کی تعریف کرے نماز پڑھ کر جائے اللہ کے گھروں سے ہمارا رشتہ کیا ہے اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق کیا ہے اور حقیقت پاک میں آپ نے جو فرمایا عرض کے سائے اندر کون لوگ ہوں گے بلکہ کو وہ دیکھنا اچھا چاہے بلکہ کو مزین کرنا میں نے کہا ایک فقیر وہ پانی ناراض کا مسال کا پکا نیچے پتھر دے کر اسے ہیٹ کر کر اسے خلاف دے کر وہ جورو بچیاں کو کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اللہ پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی مسجد کے دن کا اعلان نہیں کر رہا ہوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں میرا مسجد سے کیا رشتہ آپ کا مسجد سے کیا رشتہ ایک آدمی سعودی عرب گیا ایک آدمی امریکہ گیا وہاں اس نے ایک بات دیکھی بڑی اس کے دل میں یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ اگر یہ بات مسجد میں لگے تو میرے اللہ کے گھر میں لگے یہ دیکھ اللہ کے گھر میں لگے یہ قانون اللہ کے گھر میں لگے یہ دیکھ لیا ہفتے پہلے ہی مساجد کے اندر کیا رویہ ہے ہمارا مسجد کیوں ہے بڑے کے بعد تختہ پلنگ لینے کے لیے مسجد کیوں ہے بیٹی کو ہلاک کرنا ہو قاضی کو بلا کر دفتر لینے کے لیے مسجد کیوں ہے مسجد کے ارد گرد اگر ہمارا دکان ہو نماز اتنا بھی پڑے پیشاب خانہ کھلا رکھنا چاہیے بیت الخلا کھلا رکھنا چاہیے مسلموں کے لیے جو بند بھی کیا جاتا ہو تو ایک اسپیشل بیت الخلا ہر مسجد میں بے نمازی حرامیوں کے لیے ملیں گے مسجد میں ایک بیت الخلا ہوتا ہے اسے تالا ڈال دیا جاتا ہے وہ آزاد پر کھلتا ہے اور امام کی دعا پر وہ بند ہوتا ہے دو اسپیشل بیت الخلا اسپیشل حرامیوں کے لیے جو مسجد کے ارد گرد دکان نماز نہیں پڑھیں گے ان کو شکوا مسجد میں پانی کیوں نہیں ملتا مسجد ہٹنے کے لیے کیوں نہیں مسجد میں اللہ کی برکتیں رحمتیں کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ نے سعودی عرب مکرب عربیہ کو دنیا اور آخرت کے نعمتوں سے نوازا ہے صرف اور صرف مسجد نتیجے پر پہنچا ہر شریف کی خدمت کے ذریعے میں اللہ نے زمین کے خزانے اگل کر دیں گے اللہ نے آسمان سے رحمت چبر پار کر صرف اور صرف اس وجہ سے مکی اور مدینے کی خدمت کیا کرتے ہیں ایک ادنا درجے میں ہمارا مدارس کے ساتھ علماء کے ساتھ مساجد کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ سے اور کریں آپ کا گھر کیسا ہے آپ کا مقام کیسا ہے اللہ کا گھر کیسا ہے کیسا رہنا چاہیے کیا کبھی دل کے اندر جب آپ عشا کی دوسری تیسری رفاق پڑھ رہے تھے اچانک کرنٹ چلا گیا مچھر کاٹنے لگے اور گرمی ستانے لگی تو گھر میں اگر یہی جورو شکایت کر دی یو پی ایس آسان نہیں آتا فوراً مچھر کو بنانے کی بندی آتی نہیں آتی چلو ڈیڑھ منٹ دو منٹ کا حصہ یہاں جس کی وہ کام جو ہے وہ متبدی کرے گا کمیٹی والے کریں گے مجھے میں نے بتایا کہ مسجد کے سلسلے کی تحریک نہیں کرنا ہے مجھے یہ بتانا ہے اگر اللہ کے گھر کا رشتہ کیا ہے اللہ کے گھر کا تعصب کیا ہے دین کے ساتھ تعصب کیا ہے دین کے ساتھ رشتہ کیا ہے ہماری پوری زندگی کا مقصد اور پوری زندگی کا محثر کیا ہے جو کوئی بچے سلامت ہم سلامت ہماری زندگی کا کیا ان کی پہچان کی برکت وہ کپڑے پہنے نہ وہ زیور بنے نہ ملے وہ کوئی چیز کا تقاضا کرے نہ ملے ہماری زندگی کا یہ سب زندگی ہے جو لوگوں کچھ کرے بغیر اور آپ کو یہ کلام پاس کیا ہے شیعہ نے کیا بدلی آسیاتوں نے کیا بدلی آپ بھی بدل رہے ہو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اللہ نے سونے ساتھی آپ کے آپ کی میں فرمایا بہا پک اپینا ون شاشان چاہوں